ان عذاب رب غیر بے شک ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے بے خوف رہا جائے